انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد بن زرارہ کے بدن کو سرخ پھنسی کی بیماری میں داغا جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار پچاس یہ حدیث صحیح ہے